ابو داود نے کہا ہمیں شعبہ نے قطادہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ حضرت ابو اسعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کر رہے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی گزشتہ روایت کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر 6422